الحمد لله سبحان الله ربیع الاول شریف کا اختتام ربیع ثانی شریف کی گیارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو شریف کا دن ہے بڑی گیارہویں شریف پیاری جناب کے سامنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء پیاز نبوت کلندر اقبال رحم اللہ دے شہر مبارک دے قرب و جواب کا جلسہ ہے انہوں نے کلام شریف چند اشعار پیش کر کے پھر میں موضوع کی طرف آؤں گا سرب کب لاکھ تھکی سربج ایک کلیم سر بک اور مسلے کلیم ہو گئی آیا سبحان اللہ وہ نبوت بے مثال کے کے ولایت ملا اسی مناسبت دونوں کا ذکر خیر اکٹھے کر لگا آپس کے رشتے دار خالہ دار فرمایا ہے کہ جس کو صاف پتا لگتا ہے کہ یہ دونوں پیغمبر پر کو لے کے قیامت تک یا حکم بمانا فیصلہ حق دا حقیقت دا جڑا کسی کو زندگی گزارن تو بعد تجربات تو بعد بھی ہو سکتا ہے نہ آئے اللہ تعالی دے نبی رو بچپنے پیدائشی طور سے ادا ہوا توجہ اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ دی عمر چھوٹی وڈی نہیں آ سکتی عمر جب اصا چھوٹی وڈی ہاں اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح جدو جسم چاہیے نا اس تو بعد جڑا وقت ہے اس لحاظ عمر چھوٹی یا بڑی ورنہ روح دے لحاظ ویکیا دیکھا جائے چھوٹی وڈی نہیں کہہ سکتے روح دے لحاظ سب تو بڑے صرف پاک نبی کیونکہ آپ کی روح شریف پہلو پیدا ہوئی سلام مسا بیروا ہے اگر انہوں آخیا جائے باقی اروا تو مقدم نہیں تو تمام اروا برابر پیدا ہوئی ہیں برابر رہنا کافر کی مومن کی روحاں پہلو پیدا ہوئی ہیں جس میں جان کے عمر بنتی پی کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہوں فرق ایسا ہوتا ہے جس ویل آما کی روح تاری جسم چاہتی ہے نا اس لیے بے اقل بڑی فرق ایسا ہوتا ہے نبی کی روح جسم چاڑ کے بے اقل نہیں رہتی جی اقل اللہ نے روح نو دیتی ہوتی ہے اسی طرح ہی جسم چاڑ تو بعد محفوظ رہتی ہے تا کر کے فرمایا آ سی نہ ہو حکمت سبھی اللہ سیاڑیا گلا چالیا سال سٹان تو بعد کسی بڑے ہی سیانے کے منہ جا نکل اس کئی گنا بس سیا گلا اللہ تعالی نے نبلیا تو پاک کاملین غوث پاک ورگے ولیاں تو وہ بچپنے چ نکل لگے ہوندی ہے جسم دا پردہ انہاں دے اگے پردہ بندا نہیں سبحان اللہ ساڈے کے ساڈا روح آئی یہ پردہ بن گیا مقید ہوئی پابند ہوئی ایسی کہ وہ خدا داد دتیاں شانہ روح نو جڑیاں جڑا او دا یعنی کسب نے اللہ تبارک و تعالی دی طرف ایک ذاتی استعداد اور صلاحیت روح کے اندر ہاں روح جڑی ہے یہ کمالات نال متصف ہوں اللہ تعالی جدو پیدا فرمایا اس فرق ایسا ہے کہ جسم جان تو بعد کئی روحاں اس کمال نو اللہ تعالی دے جتنی اس شان نو اس نعمت اور احسان نو محفوظ رکھ دیا اسی طرح کئی گواہ بہت جوا بہت یہ چیتے کرا وہ آ جہاں محفوظ رکھ دیا یاد کرا سزا کرو یہ کر یاد کرو یاد کرو تو یاد ہمیشہ ہوئے پلیٹ بھول گیا انہیں چیتا کرا دینا کئی ایسے لوگ بھولتے ہی نہیں جی اتنے اتنے سن آن کے اسی طرح بالکل صحیح روایت حضرت خواجہ ویس کرنی رضی خاجا تعالی جرم پن حوکے سلام وعلیکم سلام یا ہرن پن حیان وہ حیران ہو گئے بھائی پہلی ملاقات نام کیون یاد ہے آخیا حضور نام میں جان کا ملنا چاہوں پر تو بولو بھی گیا میرے میرے عالم ارواح کا یاد ہے معروف کر کی معروف کر میں میرے خیال دربار شریف جنہوں نے بارے محدثین اور علماء محتسی اتفاق ہے اولیاء اولیا اتفاق ہے عرب ہر مزم دبرو مجرب دعا قبول ہونے اور مشکل حل کراستے انہوں دی قبر شریف کے مجرب یہ آم بندیاں گلا نہیں لکھیاں انہوں بندیاں گلا نے نام سن کے ہر طبقہ سر سٹ جاتا مطلب محدث رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث فی ہی امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اپنی سنگا روایت نقل فرمائی بڑے ہی بزرگوں کو کہ معروف کر کے قبر شریف کریا سے مجرد وہ معروف کر کے فرماند میں جس دن اللہ تعالی میری روح پیدا فرمائی اس دن تو لے کے اپنے نگاہ رکھے جس نے روح جسم مڑ بھی نگاہ رکھے تربیت بھی کرتا لگا ہتا کہ پھر اج آخ میرے سامنے مرید بیٹھے نے میرے یہ لگتا جی اس نے یہ گل کی نقل

جڑا آپس اندر کٹھا ہوا شہ کے اکبر فرما دے حدیث شریف آیا کہ جڑے اتنے رل گئے وہ بیلی بن گیا اتنے وکھرے ہوئے وہ اتنے وکھرے ہو گئے دشمن بن گئے ہوا کہ فرمایا اتے پیدا ہو کی جدو روح

جس اللہ تعالی نے اپنی شان کے مطابق مٹھ لئیے بابے آدم علیہ السلام کی کنڈ شریف کی ساری نسل کھڑ کے دریا کے برابر سامنے چ رکھی الگ تو دیکھو آلو بلا یہ دوسرا میسا ہے اس سے پہلے ایک میساق ہو چکا اس لیے حال نہیں سن بڑی یہ نہیں سن بنے اسی نبیا دیا روحان لا پہلا اللہ کا نبی جی نہ ہے تو کم من کتاب و شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ دوسرا یہ ذریا کی شکل سی جی۔ نبیا کا پہلا ہویا ہوا اور اس میسا تو پہلو روح محمد پیدا ہوئی سمجھ آئی ہر ہے مسلام چیٹا کرا دے بچپنے دے حالات نو اپنے بڑھے ہون کا بھی قیاس نہیں کرنا ہاں سمجھ بیٹھو ساڈا چالیس سال کا کانگڑ بیٹھا وہ بچہ نکاح جا ماریا جائے گا ای گل سبحان اللہ ہاں، شیخ سادی فرماتا ہے بزرگی بحق لست نابا سال سبنگری بدلس نابا مال فرمایا بزرگی اقل نال عمر نال نہیں سالہ نال نہیں اقل نال ہے نبیا کی انہوں لبھی وہ اسی طرح وج سکتی سکتی ہے اللہ اللہ خیر تو کا ہٹ ہٹ نہیں اللہ سبحان فرمان جل شانه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا تویا پر سلام ہے کدو جدو پیدا ہوئے جائے جس دن معاشر کے میدان زندہ اٹھیں گے سبحان کن آواز اللہ فرماتا ہے سلام دیے معلوم مویا جی بچپنے کے اندر اللہ دہالا پیدا فرمایا ہے اسی حال کے اندر ہے اللہ اس نے اگر بچپنے جا کے اکل کمی آ جانتی پھر سلامتی نہیں

سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی بے وقوفی انما انا بشر مثلکم پڑھ کے انہوں کو وہی ہوتی سارے کو وہی نہیں ہوتی واہ صدقے جاؤ بڑا فرق ہے وہی نہیں ہوتی یہ پتا ہے کی وجہ ہے عقل اللہ کا نبی لے کے پیا ہوا ہے کہ جھولے میں دوسرا نبی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ جھولے فرما رہے توجہ ذرا کی فرما ہے کنی عبد اللہ سبحان اللہ بے شک میں اللہ دا بندہ ہوں یہ عجیب دا بچپن چھولے اللہ دا بندہ وا ہاں، یہ اندر کی راز چھٹے نے میں اللہ دا بندہ وا ہاں، پتر نہیں جنا پتر آخ رہے غلطی دے ہو گے میں پہلو ہی پیادہ سنا بچپنے دے اندر اللہ اللہ کا میں پتر نہیں میں بندہ ہوں اللہ دا بندہ فوٹی کا بندہ نہیں پیسے دا بندہ نہیں دنیا دا بندہ نہیں بندے دے سیون کیا بندگی ایک بندگی قربان جاوا درویش جائے میں سارے دعویٰ کرتے ہیں میں چاہوں بنتا ہوں

ہوں دیکھ میرا کی فائدہ ان پوچھو تیرا بندہ یا کرنی دیر سی چارے پاسوں خبر سے آواز آئی ہے یاد

ایڈی اچھی گل میں اللہ دا بندہ اور یہ نہیں خالی دعوی دعوی اللہ تصدیق نہیں کری رب العالمین جدو رب سونے قرآن نقل فرمایا ہے معلوم ہوا جی حضرت فرما رہے سر اللہ نزدیک بندہ ہی سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ سمجھ آئی کہ میں اللہ دا بندہ ہوں پاک مت سمجھو میں کسی پترا نہ میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ دا بندہ ہاں پاک اگے فرمایا ایسا کتاب مینو اللہ سونے نے کتاب ف فرمائی اور مینو نبی بنایا جہاں کے اگے بیان کرتے ہیں وہ ہکے پکے نے نہ سانو کتاب ہے نائب نبوت پہ ہے ہے شیخ شیخ شیخ اکبر اکبر اکبر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نو پیر میرے تاجدار فرما دنیا سبحان شگرد سی امام محمد بن میرے ساتھ پھول انہیں شیخ کبیر

میری کنڈ کنڈ نال چلا یہ پتر دے قربان جاوا جڑا پتر غوث پاک نے دتا ہے اپنے نامے دا اسے پتر کا نام شیخ اکبر شیخ اکبر فرمان فناتا قبل نبوت ہی فی وقت عندہ وفی غیر وقت عند الحاضرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے نبی بنایا فرمایا آپ اپنے نزدیک اپنے دیکھنے جگ دے ویخن نبی نہیں سن جگ ویخنا ہے یہ بچہ ہے وہ آپ ویخ ویکد میں نبی ہوں معلوم ہوا کسی نبی دے نبی ہون واسطے یہ ضروری نہیں جگ جانے وہ چاہے نہ جانے نبی آپ آپ جانے یا نبی رب جانے تاکہ جڑے اکول عقیدے کی گل کرا گا وہ پوری پکی ثابت ہو لأنه لا بد له في وقت رسالته أن يعلم بنبوته كما جرت عادة الله في الأنبياء قبله فرمایا جتنے نبی گزرے نے سارے دل اللہ کی عادت ہوئی رہی ہے سارے واسطے

فرمایا حاضرین نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے وہ خود جانتے تھے میں نبی ہوں وہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوے وہ بھاوے چاری خانے سے جاگی جانے نہ جانے نبوت کے تصدیق نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے لوگوں کا جاننا ضروری ہے کہاں ہے لکھا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ زبردست نبی جانتا ہو میں نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جانی نبی عادت آوا حضرتی صاحب فرماتے تھے اور کون تو نبی اندر دعویٰ محمد کریم فرما اور فرق کتنا ہے وہ جھول میں فرماتے ہیں یہ چالیس سال کے بعد فرماتے ہیں اور لیکن چلے نے گور نہیں کیتا چالیس سال تو بعد دعوی چالیس سال تو بعد ہے نا

معلوم ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو سبحان سبحان اللہ اللہ ایک بھی امتی نہیں وہ ہو رہے بھی تھا تھانچ تو بے رب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 ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملتی ہے ارے بھائی اخبار کی بات کرتے ہیں میں پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب قول دکھا دوں گا اللہ فرماتا یش ماؤ لا احسنا فرمایا ایمان والے پیار والے لوگ ایک گلا ساریا سنتے ہیں پر چلتے وہ مگر نہیں جی سب تو

جب بھی آلہ تعالیٰ نے مبارک بنا ہے برکت والا بنا ہے جتنے بھی آوا گا مینو اللہ تعالیٰ نے مبارک بانا برکت والا بنا ہے مبارک بانا نفا برکت برکت مبارک سے مبارکتر پہ جگہ گانے ہونی مبارک برکت جی جی برکت کمانا خیر خیر رحمت سے خیر فرما دینے میں اللہ تعالیٰ خیر والا بنایا ہے میں جس سے بھی رواں جو مانگا تا برکت آگا جی میں ہوا گا برا برقت آگا جی میں شاید جیوا گا کسی تا برکت دے گا میرا اللہ چالا جس ہال جیوا گا برکت والا بنایا کر کے جب گارا میں برکت والا بنایا ہے پتا لگ رہا شاید فرما دے جس حال میں بھی ہوں گا میں برکت والا ہوں تو جو تکلیف رہا برکت برکت والا والا وا وا جو صحت کا حال ہے یہ مطلب نہ میرا پشا پیار کا محمد پاس کی کرا پاپ محمد کا غلام حق حام مہاتما ہوں عزت والا نہ ہوتا پیشاب کی بو اللہ اللہ اللہ بیگل کوئی بدبو نہیں ہے کیا سمجھتی رات میں پیالے شریف پیشاب مبارک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف تہارے سن پیشاب مبارک پیالے فرما کر چھٹیا نے رسی بی بی پاک نے چپ کر کے کے پی لیا پانی سمجھ سویرے جب سرکار نے پوچھا کہ پیشاب مبارک پیشاب رکھے کیا اگ کی تھی میں گروپ گئی ہے جا جہازی آگ جی سال یا یا یا یا یا یا نبی نبی نبی نبی نبی نبی سیدی سیدی مرشدی مرشدی سمجھ ارے ارے بھائی بھائی کیا نفع دیتے ہیں یہ کسی سے نہ پوچھو قرآن سے پوچھو اللہ کیا اتنا کہنا کافی نہیں سی کہ مجھے مبارک بنایا یہ سمجھے کہ جس وقت اس پر وہ اترتی ہے اس وقت تو برکت والا ہوتا ہے جو ہی وہ ہٹ جاتی ہے پھر برکت مک جاتی ہے انہیں آخر نہ جتھے جتھے ہوا گا پاوے پاوج آئی پاوے نہ آئی آپ برکت نبی کی بجٹ کو باہر میں مس جاننا یہ قرآن سے جہاز ہے وہاں سے مست مت سمجھو وہ پرکٹ والی ہے نبی کی نبوت آ

جب آئے گی اس وقت برکت والا ہوگا ہاں جو سبحان اللہ ایک ہے ثبوت نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ثبوت نبوت عطا نبوت ہاں۔ ایک ہے پہلی واح جب ملتی ہے نا تو جو پہلی واہ آتی ہے نبوت کا ثبوت سبوت سے ہوتا ہے لیکن کون سی واہ توجہ در ایک ہے ثبوت نبوت ایک ہے استمرار نبوت ایک ہے نزول وحج ایک ہے استمرار وحج یہ نزول اور استمرار میں فرق نہیں کرتے یار کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات نبوت کا ثبوت ہو جاتا ہے اتنے نال کہ اللہ اختصاص پہلے بتایا تو میرا نبی ہے چناؤ ہو ٹھیک ہے نبوت کا ثبوت ہو اس اختصاص کے ساتھ اب استمرار نبوت اب یہ پہلی وہی ہے یہ نزول نظول واہج اتری کس طرح دی خطاب فرمایا تو میرا نبی چناؤ ٹھیک ہے تو میرا نبی یہ نزول واہج کے ساتھ ثبوت نبوت ہو اب استمرار نبوت کس کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ استمرار واہج کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہے ثبوت نبوت واہی کے ساتھ ہوگا اور واہی اختصاصی ہوگی جی. کیونکہ پہلے دس چکے واہی کئی قسم دی تو مکھی والی بھی پہ ہوں ہے نا ربو کئی لیکن نبوت دا استمرار دوام ہمیشگی اس کے واسطے استمرار وہ ضروری نہیں کہ وہ مسلسل آتی رہے تو نبی رہے گا اللہ اللہ اگر من ہو جائے تو نبی نہیں رہے گا یہ جہالت ہے سمجھ لو جس جسے کسی نو وزیر مشیر بنایا جاتا ہے کہ وہ عہدہ دتا جاتا ہے اس لیے انہوں ابتدان یوکدان جانا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ روزانہ پروانہ نئے سے نیا آنا ضروری ہے تو اس کی بھی ہوگی ایک ہی پروانے سے انتخاب ہو گیا جی اور معذور کرنے واسطے آئے گا پھر تھکنے ہو نہیں رہا جی معذوری کا نہ آئے تو ایک پروانے نال ساری زندگی رہے گا جب اللہ پہلے پیار فرما دبی نبوت ثابت ہو گئی ہوں دور واج سب نبوت واسطے حماقت شرط قرار دینا نہ ہوں واج ہمیشہ واسطے آوے آوے کدی نہ آوے نبی نبی رہتا ہے جب تک اللہ معذول نہ کرے کہ اللہ تعالی نے کسی نبوت کر کے معذول نہیں سیدی سیدی مرشدی مرشدی یا یا نبی نبی سمجھ آ گئی سن کئی شبہات اور کئی اعتراضات اور کئی خدشات جڑے نے وہ اڑ گئے میں تقریر پہلی بار کر رہا زندگی نہ پہلو کدی توفیق تو موضوع بیان کرنا

اللہ تعالی نے نفع والا بنا ہے پتا لگا مبارک آخر نفا آخر نفا دن نفع دے گا توجہ جا نفع دے گا دکھ مصیبت ٹالنا بھی وہ ضروری ہے جب نفع دے گا اسلے ضرور مصیبت ٹلے گی کوئی دکھ کر لے گا لہٰذا کافی اور بڑا

کوئی شک نہیں ایک دعوی یہ اگلے سے اختلاف ہوتا ہے کیا کہ وہ برکتا اور شانہ دیکھتا بھی ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے سب کچھ کا یہ خیال ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے سنیوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ کنجوس نہیں ہو نواں قرآن لبا ہے اللہ سبحان اللہ اللہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے تم کرنے والا آپ بھی کرتے لیکن کوئی دعویٰ کرے تو بنیا نہیں

وہ میرا قدم جڑا ہے وہ سارے بلیا کی گردن پہ مان لے انکار نہ کریں اس واسطے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں جب یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں تو ولی بھی دعویٰ کر سکتا ہے فرق اتنا ہے یا امر آئے اللہ دا کا یہ امر نہ آئے تو پھر مجبور بیٹھا ہوئے تو ہو چپ بول

کھڑے ہوتا ہے دنواد اپنی والدہ والدہ پہ پاک دامنی جام گواہی کیا دینا دے دی نماز ایسی جڑی ہمیشہ

سبحان اللہ ہوں پھر آگے وہی کہنا جی اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ واسطے کی سبحان اللہ سلام علیہ یوم مولید و یوم شموت و یوم یوم حیم یوم میرے اندر نماز کا علم

کھ نہیں بگڑنا یہ کون جا میرا نہیں بگڑنا باقی بیان کر ہے لگ تحمت تو بچ جا رہے بی بی پاک تے پھر بھی نہیں گل کر چھڑ دے میری اما پاک اوئے سبحان اللہ ایڈا لمبا کچھ بیان کرنا اپنا اوئے سبحان اللہ کیوں بلا مفرما دے کرنے والا اللہ کیوں اس لیے کہ کوئی زبان کرنے یہ سر تو پیروں تک ہند ہی ہند کلا قلائد الجواہر